منصور نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے اغر ابو مسلم سے روایت کی وہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کو آرام کی مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا کہ کوئی مغفرت کا طلبکار ہے کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے کیا کوئی پکارنے والا ہے حتیٰ کہ فجر پھوٹ پڑتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ستتر